اپنے خالق پر ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ دام نے مرشد پکڑ اور ناس کے رشتے کو توڑ اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چوٹ دامنی مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن عارضی دل بر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ عارضی دل بر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چور دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ جانے کب آ جائے رب سے تجھ کو پیغام اجل جانے کب آ جائے رب سے تجھ کو پیغام اجل راہ گم کر دان پس کو اس کے گمراہی سے موڑ راہ گم کر دان پس کو اس کے گمراہی سے موڑ اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ تو نے جو رب سے کیا تھا این تو پیمان ازل تو نے جو رب سے کیا تھا ای تو پیمان ازل نفس دشمن کی وجہ سے اس کو اے ظالم نہ توڑ نفس دشمن کی وجہ سے اس کو اے ظالم نہ توڑ اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ میں نے مانا ہے بہار عارضی تجھ کو لذیذ میں نے مانا ہے بہار عارضی تجھ کو لذیذ میں نے مانا ہے بہار عارضی تجھ کو لذیذ دائمی راحت کی خاطر عارضی راحت کو چھوڑ دائمی راحت کی خاطر عارضی راحت کو چھوڑ اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ جس نے سر بخشا ہے اس سے سے با نہیں جس نے سر بخشا ہے اس سے سے با نہیں جس نے سر بخشا ہے اس سے سرکشی سے اس درے جانا پہ سر رکھ اور درے بت خانہ چھوڑ اس درے جانا پہ سر رکھ اور درے بت خانہ چھوڑ اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ دامن مرشد پکڑ اور نفس کے ریشتے کو توڑ ہمت مردانہ اے ظالم تو کر اب اختیار ہمت مردانہ اے ظالم تو کر اب اختیار راہ سر بازی میں اپنی خور باہی کو چھوڑ راہ سر بازی میں اپنی خوروباہی کو چھوڑ اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ دین جس کا ہے اسی پر آسرا اختر کرو دین جس کا ہے اسی پر آسرا اختر کرو کام جس کا ہے اسی پر اپنی سب فکروں کو چھوڑ کام جس کا ہے اسی پر اپنی سب فکروں کو چھوڑ اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ دام نے مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ